جناب قطادہ رحمہ اللہ نے اپنی سن سے بیان کیا جو مذکورہ بالا حدیث کے کے قریب قریب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور میں دو آدمیوں نے ایک اونٹ کا دعویٰ کیا اور ان دونوں نے دو دو گواہ بھی پیش کر دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کے مابین نصف نصف کر دیا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو پندرہ